اس پر تو یہاں کی قربانی نہیں ہے وہ حج کی قربانی ہے متمدے اور قارن دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے حدود حرم میں یعنی مینا میں جہاں کرتے ہیں نا ان پر یہ قربانی نہیں جی ہاں یہ قربانی نہیں